پتی ہوا تم میں اتی بے خطا ن تارا کر تم میں تینو جان پھول پل سی تارا میں تینو جان رامائن گرام آپ سماعت فرمانے والے ہیں تقریر محدث کبیر حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ قادری صاحب کی جو کہ حجرت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں سجائی گئی تھی الحمد الحمدللہ اس محفل میں جانشین اعلی حضرت علامہ اختر رضا خان بھی تشریف رکھتے تھے اور یہ محفل امریکہ میں شہر ڈیلس میں

پارا کروں میں اگر اپنا تو پارا کروں میں ہلدی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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الزود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رفیقان گرانی اور عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے ذکر میں اب تک ہم آپ مصروف تھے ذکر کو آپ اپنے انداز میں یوں سمجھ لیں کہ تین طرح کا ذکر ہوتا ہے ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے اور ایک ذکر دل سے ہوتا ہے اور ایک ذکر عمل سے ہوتا ہے بس اور یہ تینوں طرح کے ذکر انسان کو مکمل انسان بنانے کے سلسلے میں ضروری ہے اور اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہے اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له نہ غم کا جو شخص میرے ذکر سے روگردانی گردانی کرے تو اس کے لیے زندگی بہت ہی تنگ ہے یعنی دنیا کی بھی معیشت اور آخرت کی بھی معیشت سب اس کے لیے تنگ ہے اور ذکر ہمارے لیے ضروری تھا اس بنا پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فضرونی ازر کو مجھے یاد رکھو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا حدیث پاک میں آکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ رب قدیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے من فی فی خیر من ہو جس شخص نے میرا ذکر کیا کسی جماعت کے اندر جماعت کے ساتھ تو میں اس کا ذکر کروں گا ایسی جماعت میں جو اس جماعت سے زیادہ بہتر یعنی ہم لوگوں نے مل کر کے جو اللہ کا ذکر کیا اگر یہ ذکر دل سے ہے تو یقیناً اس ذکر کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر اور چرچا ایسی جماعت اور ایسے گروہ میں فرمائے گا جو اس پوری جماعت سے بہتر اور بہتر ہے آدمی اپنے ذکر اور چرچا کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے کون نہیں چاہتا کہ تیرا نام روشن رہے اور لوگ جگہ جگہ میرا چرچا کرتے رہے میری یاد ہوتی رہے اس کے لیے کتنی لمبی لمبی رقمیں لوگ خرچ کرتے ہیں اور کتنی بڑی بڑی کاوشیں اور کس قدر جد و جہد کرتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے بڑے تپسیا کرتے ہیں مجاہدات کرتے ہیں کتنا آزاد اس کا کہ اللہ کا ذکر کرے آپ کچھ لوگوں کو لے کر تو اس سے بہتر اور بڑھ کر اللہ اس کا ذکر اور اس کا چرچا پیدا ہے اگر اس کو دوسرے انداز میں سمجھا جائے تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی فرشتوں کے دل میں ان کا ذکر داخل کر دیتا جو داغری ہوتے اور فرشتے اس کو اللہ کی مخلوق میں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں اور پھر وہ مقبول ہو جاتا ہے یہ ایک ذکر ہے اور ایک عملی ذکر ہوتا ہے وہ اس طرح پر کہ آدمی ہر کام میں اللہ کو یاد رہتا میں نے یہ کام کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا کہ نہیں ہر کام میں اسے یاد رکھے قدم قدم پر ہر حرکت و سکون میں اللہ کو یاد رکھے اسی وجہ سے تو کھانا کھانے کا ہو تو بسم اللہ سے پانی پینے کا ہو اس اللہ سے کھانا ختم کرو یا پینا ختم کرو تو الحمدللہ پہ جہاں تک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص قضا حاجت کے لیے بیت الخلا میں جائے روز میں جائے تو یہ ذکر پڑھے اس اللہ اللہ میں اعوذ بکا من الخبث والخبائث موقع پر اللہ کا ذکر کرنا جب آدمی جا رہا ہے ایسے کام کے لیے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کری مگر اس سے پہلے اس ذکر کا دل دیکھ رہے رسول پاک نے بتا دیا کہ تم اللہ کی یاد سے کبھی حافظ رہو نہیں اپنی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہ کرو پھر جب باہر آئے تو غفران یہ اللہ سے استغفار کی دعا یعنی استغفار کرنا اور مغرب کی دعا کرنا یہ کیا بات ہے یہ اسی لیے کہ اے اللہ اتنی دیر ہم ایک ایسے کام میں مضبوط تھے اور ایسی جگہ تھے زبان سے تیرا ذکر کر ہی نہیں تو اس پر ہماری معذرت فرما دے یہ بھی اللہ کا ذکر بخاری شریف میں ایک حدیث یاد آئی کہ رسول پاک فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی سے قربت کرے اور یہ دعا پڑھ لے کہ بسم اللہ اللهم جنب جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اللہ کے نام سے اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھ اور جو بچہ ہمیں عطا فرمائے اس قربت میں اسے بھی شیطان سے دور بلکہ شیطان کو اس سے دور رکھا جب نبی شیطان آپار ہو سکتا شیطان کو اس سے دور فرماتے ہیں بحدیہ پھر اس نے اگر اللہ نے اولاد مقدر کر دی لم ور رحو شیطان اس کو کوئی ضرور نہیں پہنچا اب آپ یہ سوچیے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے غربت کے وقت غربت سے پہلے اللہ کے اس ذکر کو اگر کرتا ہے تو اس میں کیا یاد دلایا پاک صلی اللہ علیہ ہے کہ شیبانی مداخلت سے آدمی کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے اللہ کا پھر کہ اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے اللہ کرنا آج کل عام طور سے بچے پیدا ہونے کے بعد نظر بد کا شکار جموں کا کچھ اور دوسرے سے بھی اور چندی چکر میں پڑ جاتے ہیں تو تعلیم کی ضرورت پڑا کرتی ہے کوئی کیوں نہیں سوچتا کہ پیش پتی پہلے اس سے کیوں نہ کروں کہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے کام میں بنے اس سے آپ فکر الہی کی حلفت کرتے مگر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا بغیر اس کے معبود کے ذکر کے اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بڑا پانا نقل ذکر پیارے محبوب اپنے آپ کے ذکر کو بڑی بلندی کی آپ کے فکر کو آپ کے لیے ہم نے بلندی کی ہم نے بلندی کی ہے لوگوں نے آپ کے ذکر کی بلندی اور چرچا لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ کیا اور آپ کی عظمت کے عظمت کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا معنی کیا فرمایا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ اے جہل کا ذکر فکری پیارے محبوب میں نے اپنے ذکر کا بنا دیا ہے آپ تو کا زکارا جی جو آپ کا ذکر کر رہا ہے مجھے ان کی شان تو بڑی بلند ہے کہ ان کے ذکر سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اتنا احبائی من خلقی و اولیائی من عبادی الذین یذکرون بذکری و اس کرو کہ میری مخلوق میں میرے محبوب وہ لوگ ہیں اور میرے بندوں میں میرے اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرے ذکر سے ان کا ذکر ہوتا ہے ان کے ذکر سے میرا ذکر ہوتا اور یہ اولیاء بنتے ہیں کیسے رسول پاک کی غلامی سے اور ان کی عطا اس لیے اب اللہ کے محبوب مکرم محبوب آسم کا ذکر کیوں نہ ہے بتاؤ کہ عملی ذکر بھی اللہ نے اپنا اپنے رسول کے ذکر میں مقدر ہے اسی لیے تو فرمایا بچوں سے پھر رسول فقد جس نے رسول کی اطاعت اور فرما بنداری کی جس نے رسول کی غلامی کی اس نے اللہ کی بنداری کی کیا مطلب کی اطاعت یعنی اپنے آپ میں خدا کی ذریعہ ہے رسول پاک خلاوی کا اپنے تمام آدال میں پوری کے دب سے قدم سے رہنا یہ ہے اور یہی چیز انسان کو برطرفہ ہے حضرت قابل پانی رضی اللہ اماؤ کی ادب اور ان کی بزرگی کا ان کی دل اور ان کی خدمت دین کا ان کے دوست و تقوا اور ان کے اخلاص و استقلال کا چرچا دنیا کے کونے کونے میں کیوں ہے کہ انہوں نے اللہ و رسول کو اپنے ہر کام میں جاتے ان کی خدمت دین کا یہ عالم کہ جب شکر کو اپنی مسند قفہ پر اور مسند تصدیق پر بیٹھتے تو ریشم کا ایک لمبا تھا کپڑا سب سے پہلے خود پر یہ لکھتے اللہ رب کو مدد سدا ہرے کی بسک لما اپنے کاموں کا سب سے پہلا کام بلکہ یہ کہو کاموں کا عنوان یہ تھا کہ نام انداز کا کیا اور یہ جس انداز سے رب سے محمد ہے انداز کا بھی ذکر اس کے محبوب کا اور پھر وہ دور کہ جس کی وجہ سے میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اکثر بھنڈ او سے بھی یوم قیامت اکثر سلا سکتے قیامت کے دن ان سے سب سے زیادہ تر وہ ہوگا جو زیادہ سب سے پر بیچے تو انہوں نے تو ہر مرحلے پہ یاد رکھا اتنا یاد رکھا کہ فرماتے ہیں جان و دل ہو جا خرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہو جا خرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رہتا سارا تو سامان کیا کیسا یاد رکھا لہر میں اس کے ہوئے شخص کا دے دیکھے چلے اندھیری رات ہوئی دے دیکھے انہی کے سفتے جگر پورے نگر حضرت حجت الاسلام اور دوسرے برتم سے جنی عالم نبی اس کے ہاتھ میں سب ہے یہ دونوں آنکھ کے تارے اور قلب و جگر کے ماہ پارے یہ ہے کیا یہ سراپا علم ہے سراپا عمل ہم لوگ کتابوں میں فتوا بات میں پڑھتے ہیں اس بزرگوں کے عمل کو فتوا پہلے سمجھتے یہ جو کرتے تھے ہم اسے سنت سمجھتے تھے اب یہ کہا جائے کہ سنتوں کی عملی تشریح و تفریح ان حضرات کی زندگی میں وہیں علم حاصل ہوتا جتنا آدمی آپ کی حجت الاسلام کی صحبت کا اور ان کی بارگاہ سے فیض لینے کا مجھے موقع اس لیے نہ ملا کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا کارڈ پر میں چار سال کا تھا جب وہ میرے گھر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے مجھے قریب بلایا تھا یہ بھی مجھے یاد ہے کہ بڑے پیار کے آپ نے مجھے خوش اور مجھے کچھ یاد نہیں مگر جن لوگوں نے فائدے سے ان کو دیکھا اس کو آپ اتنا آسان سمجھ کہ خود الاسلام کا چہرہ کتاب تبلیغ لوگوں کو اسلام دعوت اپنی زبان سے کر دیتے ان کے انوارے روئے منور زیادہ لوگوں کو تبلیغ سے فیصیاب کرتے ہیں ایک بات تبلیغ کے سلسلے میں آپ کا گزر پنجاب کے شہر خدا گرداس ہوا وہاں دیے کی گراف میں حق لفظ محنت سے آزم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب علی رحم کسی کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے یعنی آپ بیچلر بن رہے تھے گریجویٹ کا کورس حاصل کر رہے تھے اور اس زمانے کی کے کالجوں میں پڑی سخت قسم کی تعلیم ہوتی ہے کا تھا کسی جلسے میں حضرت حجت الاسلام کے جلسے میں وہ حاضر ہو گئے اپنے پیر شب میں ویسے ہی آئے جلسہ انہوں نے سماپت کیا چہرہ دیکھ کر وہ کے ہو گئے کہ وہی اور مرید وہی ہوئے اور اب ہر بھول گئے اور حضرت حجت الاسلام کے پیچھے لگے ان کے پاس وہاں کرتا پائجامہ بھی نہ حضرت حجت الاسلام علیہ رما نے اپنا کرتا پائجامہ کو انہیں سنایا اب وہ سارا غالب وغیرہ چھوڑ کر بریلی آ گئی اور بریلی کی زندگی کا ایک نقشہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت شریا کی زبان سے اپنے بچپن میں سنا فرماتے تھے کہ سردار احمد وہ ہیں کہ بریلی آئے کے پاس حجت الاسلام کا ایک کرتا اور پائجامہ تھا مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنے کپڑے بھی حجت الاسلام نے بھی کچھ کپڑے دیے بزرگوں کے کتاب برباد کرنا ذرا کیا کہنا ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ شراب خریدتے اس کا تیل مہیا کرتے کتاب کا مطالعہ کرتے ان کے پاس بستر بھی نہ تھے وہ پڑھ رہے تھے ہمارے پاس پڑھ رہے تھے فرماتے ہیں کہ رات کے وقت وہ نائی جو منسٹری بورڈ کی طرف سے ووٹ پر روشن کی جاتی اس میں وہ اپنی کتاب کا مطالعہ آدھی رات سے زیادہ تک کرتی اور پھر جب نیند آتی تو وہی سڑک کے کنارے ایک عید کا تکیا لگا کر ذرا سوچو ناز و نعمت میں بنا کالج میں بڑے ہی ایسے کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والا اب یہ اللہ والے کی نک وکاس پرتا ہے اب کس منزل میں آ گئے سب نعمتیں بھول گئے حضرت حجت الاسلام کی نگاہ میں کیا بنایا آنا کے ساتھ رات نظر کی کیا حضرت نے ستریا فرماتے ہیں میں نے زندگی میں بہت سے علماء پیدا کی مگر جس کو شاگرد کہتے ہیں صرف دو ایک مولانا سردار احمد ایک مولانا حافظ ستھی ایک نے ایک کا پرچم بلند کیا جس کا کنارے ہو دول روشن کیا پاکستان نے اور ایک نے پورے ہندوستان کو جگمگا یہ حضرت سردار احمد صاحب کا میدان یہ حضرت حجت الاسلام کا میدان کتنا ہے ان کے ذریعے سے تقسیم ہوا بہرحال حضرت حجت الاسلام کتنے بڑے عالم تھے ہم دادا کہ جب بریلی کے مدر اسلام میں آپ شیخ الحدیب تھے اس زمانے میں آپ کسی مشکل مسئلے میں جب پریشان ہوا کتاب اپنے کسی کا کو کہتے یہ کتاب اٹھاؤ اور کتاب دیے ہوئے مدرسے حجت الاسلام کی حکومت میں آتی دو دانو بیٹھ کر کہتے حضرت اس جگہ یہ اشکال ہے اور یہ حل نہیں ہوتا حجت الاسلام چند الفاظ میں اسے حل حجت الاسلام کے بارے میں میں نے خود سنا شیر میں ہے جو نقص فرماتے تھے کہ اگر دیوار کے پیچھے وہ عربی میں بات کرتے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کوئی ہندوستانی بول رہا وہ عربی ہے بولتے کہ عرب بھی ان کی زبان داری پر تک ہے عربی میں شاید نہیں فرماتے آپ ان کے پورے نظر کے پورے نظر ہیں ان کے لفظ جرک جگر کے سکے یہ اس کی بھی حالت شاعری انہیں کا فیصلہ اور فتوا وہ لکھتے تو ایسے فتوا ہوتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے فتوا رسیا میں ایک آدھ بتوی میں نے اعلی حضرت اسی لیے حضرت نے یہ بات کہی میرا حامد ہامد حامد حامد مٹی حرامد حامد ہاں، ہم سے ہم کو بچاتے ہیں کماتے ہیں یہ کیا فرمایا حامد مٹی حرامد حامد مجھ سے اور میں حامد سے کیا مانا اشارہ کر رہے ہیں حالات حضرت اس بات کی طرف کہ حامد میرا خوب فی جلیل ہے کہ میری نقل کے ذریعے پھیلے چنا کے واقعات آپ کچھ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نقل یہ ہے انہیں کے برتن سے گرامی کے پڑھے تو حجت الاسلام علیہ رحمت رضوان بڑی شان رکھتے اب آئیے ایک چیز یہ میں بتاؤں کہ بزرگوں سے رشتہ جوڑنا ان سے اپنی حقیقت کا رابطہ کرنا کیوں ضروری اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یا اللہ آمن گینا آہنت اے اللہ سے ڈرو پرہیزگار بک ہو یہ پرہیزگاری کا مطالبہ کن لوگوں سے ایمان کا تو پہلے ایمان ہے تب اس کے بعد پرہیزگار بنو دو ہی چیز تو نجات کے لیے کافی آپ کی مومن ہو پرہیز کا نجات کے لیے کام مگر فرمایا وقت ہو مہوسا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کا ساتھ مقصود یہ کیوں ضروری ہے ایمان والا ہونا مستقی ہونا یہ ہماری نجات کے لیے کا سچوں کے گروہ میں شامل ہونا ان کا دامن سامنا کیوں قرار دیا گیا وجہ یہ ہے کہ آدمی ایمان والا ہوتا ہے شیطان بے ایمان بنانے میں دیر نہیں کرتا پرہیزگار ہوتا ہے شیطان پرہیز کی ساری تصدیق توڑ دیتا ہے مگر جب سچوں کے دامن میں آ جاؤ گے تو شیطان کا مقابلہ کر کے وہ دکماری تمہاری حفاظت کرے امام راتی علی رحمت کے بارے میں یہ مجبور ہے کہ وہ اتنے بڑے امام ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی اتنی کتابیں لکھی کہ ہم جیسے لوگوں کی عمر ان کی تمام تصویرات کو پڑھنے کے ناکافی اتنا تھا کہ ان کے پڑھنے کے ہماری عمر ناکافی بڑی خدمتیں دی اور بڑے بڑے مناظرے کیے انہوں نے مگر عین وفات کے وقت ان سے مناظرہ کرنے آ گیا شیطان کا اللہ پر ہداخراقڑا شروع کر دیا آپ نے دی وہ کاٹتا گیا کاٹتا گیا شریف دیتے گئے ایک دلیل دو دلیل تین دلیل تین سو ساٹھ دلیل انہوں نے پیش کر دی اللہ دس سو پر اور وہ ہر دلیل کا بکیا دیتا ہے ایسی کا اعتراض کرتا اب جتنے نے جان کی کیفیت داری ہرکون الموت روح قبض کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بنا رہے کہ ابلیس نے للکارا کہ راضی یا تو خدا کے کتا کی پکی دلیل دو ورنہ پھر اپنے دعوے کو غلط مانو سے وقت میں آدمی کی عقل بھی محفوظ رہے تو بڑی بات حضرت قطب زمان شیخ سر مسیح گمراہ لوگ کے پیر مرشد ہیں وہ اپنے گھر میں یہ مطلب دیکھ رہے ہیں وہیں سے آپ نے للکار دیکھا رابی دلیل کے چکر میں پڑ گیا کیسا کیوں نہیں ہے میں خدا کو بے دلی دیکھ پاتا ہوں اور انہوں نے ایک کلو پانی اٹھا کر دیکھا ابلیس کے اوپر پاس چیختا بھاگا اس لیے سمجھ میں آیا کہ ایک مرشد کامل کا دامن بغیر بیکٹریوں کے آپ کے سب لباس غیر سے پیدا ہو جایا ہے یہ سب اللہ نے وہ حصے سے عالم مربوط کیا اور عالم معافی کو وکیلوں سے مربوط کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ تمہارا عالم روحانی وہاحل ہی سے مربوط اسی لیے حاکم نے مستدرک میں بسانا دے پہنچی حدیث تحریر کی اور امام صاحبی نے اس کی سرحد پر یہ مہر لگائی کہ ہادہ حدیث صحیح الاسناد اسناد اور صحبی جب صحیح الاسناد اسناد کہتے تو جرت نہیں ہے کہ کوئی اس کو کاٹ سکے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ہدے سے پوچھا کون پاپ رسول اللہ جن کو لوگ رسول پاک کا رازدار کہا صحابہ کو رسول پاک کا رازدار کرے لوگوں نے پوچھا کہ اے حضیفہ پاک اللہ کے فرمان یا جو الذین آمن اللہ وقت اُن الوسیلہ کا کیا مطلب ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے فرمایا لکت ہل ہل مو نا بن ابھا وب سل ہلے ہر ہند نا ہفتے ہند ہر میرت فرماتے ہیں کہ پاک تینک پاک سیرت صحابہ کرام رسول پاک کے یقین سے یہ بات جانتے ہیں اور جانتے تھے کیا کہ اللہ ابن مضبوط اللہ کی بارگاہ کے لیے قریب ترین وکیلوں میں سے ایک ہے یعنی اللہ کی بارگاہ کے لیے بہت سے قریب قریب کے وکیلے ہیں ان میں ایک قریب ترین وسیلہ عبداللہ ابن مسعود ہے بولیے عبداللہ ابن مسعود کسی نفل نماز کا نام ہے فرد نماز کا نام ہے کسی روزے کا نام ہے کسی حج یا عمرے کا نام ہے کسی زکات اور خیرات کا نام ہے کون سے عمل کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود رسول پاک کے اس صحابی کا نام ہے کہ جن کو میرے ہاتھ نے فرمایا لقد رضيت لأمتي ما رضي به مارویہ بھی حق میں اپنی امت کے لیے اس طریقے پر راضی اور خوش ہوں جس طریقے پر عبداللہ ابن میں مضبوط خوش ہے یہ وہ عبداللہ اس پر اس لیے اب ان کا دامن تھامنے کے لیے اس آیت کی تفصیل لوگوں سے کے سامنے کر دی حضرت عہدے نے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کے لیے قریب ترین وکیلے ہیں ان وکیلوں کو پکڑاؤ اور سے ایک تو اس لیے ضرورت پڑتی ہے پیری اور مریدی وکیلا مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور میری بری تیق میں اس لیے یہ شرط ہے کہ جس پیر کے ہاتھ پر مرید ہونا ہے اس کے سلسلے کو قاعدے سے سمجھ لو یہاں سے لے کر رسول پاک تک سلسلہ جڑا ہوا ہے بیچ میں کٹا ہوا ہے جڑا ہوا ہے تو مرید ہونا تب تو کڑی میں کری مل کے گاڑی چلے گی ورنہ عزت چلتا رہے گا گاڑی ہوتی رہے گی اس لیے ضرورت ہے کہ جہاں سے وہاں تک سلسلہ مربوط پھر یہ کہ پیر ایسا عالم ہو ایسا عالم ہو کہ وہ دین کے متا کتابوں سے حل کر کے بتا سکتا کم سے کم اتنا بڑا حال تیسری یہ کہ وہ برائے تو واجبات و سرن کا پابند فٹو اور کس کو حکومت سے پر پرہیز بھی رکھا اور اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر نہ سلسلہ جڑا ہے اور نہ فیض ملنے کا اگر سلسلہ جڑا ہو اور پیر صاحب خود بد عمل ہوں تو آپ کا خود وہ محتاج ہے بیڑا پار کرانے میں تو آپ کا کیا بیڑا پار کرا دیں گے اس لیے ضرورت ہے کہ پیری مریدی اس طرح پر ہو کہ جس طرح پر اپنی دنیا اور آخرت سمر اب تو اس زمانے میں پیر وہ ہوتے ہیں کہ مریض نے کوئی غلطی ہو تو اس ڈر سے نہیں بولتے کہ کہیں جدا کھا جائے مریض اگر چار سونے کی انگوٹھی پہنے چار چھ انگوٹیاں ڈرے تھے میں نے اس ہاتھ میں دل کو دیکھا ہاتھ پکڑ کے کہتے یہ اتارو یہ اتارو یہ اتارو ایک پہ سونے کی ایک کے فرماتی اس کو اتار اپنی بیوی کو بہناؤں تم سونا کیوں پہ حرام کیا تھا مردوں کو کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بدک جائے گا ارے بدکے کے رہے ہم ہدایت پر قدر پیر اس لیے بنے ہیں کہ لوگوں کو راستہ دکھائے اس لیے پیر نہیں بنے ہیں کہ مریدوں کو خوش کر دے رہے ان کو راضی رکھیں پر ذمہ داری ہے کہ پیر کے آکام سن کر خود کو راضی رکھے جس نیت سے کہ خدا راضی سمجھ میں آئے گا اس لیے پیری مریدی ضروری ہے اور بزرگوں نے اسی بنا پر فرمایا لب یہ لہو امام و امام الشیطان جس کا کوئی شیخ اور امام نہ ہو جو اس کو قاعدے سے چلا سکے پیر نہ ہو تو اس کی پیری مریدی شیطان سے چلتی وہ جدھر ناک پکڑ کے جا کے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر باعث رکھے توفیق خیر دے ہماری خامیاں دور کرے اور ہمیں شریعت کا پابند بنائے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر میں مشغول رکھے علیکم اب آپ سماعت فرمائیں گے علامہ اختر رضا خان صاحب بیوسالام شم ہوئے بس میں پر کا چاند دل سل افروس پیلا کو سا نام جانے رحمت ہم غریبوں کے آپ مدرود ہم فقیروں کی سروت پیلا کو سلام مصطفى جان رحمت تیرا کو سلام کاش محشر میں جا بول کی آ مدھور بھیجے سب ان کی شوقت بیٹا کو سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ تیرا سلام سا نام کو تو پا جا رہا ہمیں تو مسکا پچ گن جے بایا پیڑا کون سا جانے رحمت میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہ ڈ شیرت پیڑا سلام ایک میرا ہی رحمت میں تمان نہیں شاہ کی ساری امت پیڑا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیڑا ہو سلام اس تو السلام علیکم صحیح کے لیے آپ لاسو لاتم علیکم الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبه سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا وعلى محمد العافية الأبدان وشفائه وقف القلوب تظاهر الأسفار ضيائها وآله وصحبه الكرام الكريم الغوث له ومن أكثر منهم آمن وصل به وآله وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفاء وتقولنا بها جميع الحاجات وتحشرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمته آمين